بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرینڈس آج جو میں ٹوٹوریل ریکارڈ کرنے جا رہا ہوں وہ فائل ضلع یا ایف ٹی پی کلائنٹ سے ریلیٹڈ ہے ایف ٹی پی یعنی فائل ٹرانسفر پروٹوکول اس کی مدد سے ہم اپنی ویب سائٹ کے اوپر فائلز اپلوڈ کر سکتے ہیں ایک تو بیک اینڈ میں اگر آپ کے پاس ورڈ پریس یا کوئی سی ایم ایس انسٹال ہو تو اس کی فنکشنالٹی سے بھی آپ اپلوڈ کر سکتے ہیں دوسرا طریقہ ایف ٹی پی اپلوڈنگ کا ہے اور وہ میں آپ کو دکھاؤں گا کہ کس طرح آپ اپلوڈ کر سکتے ہیں اور اپلوڈنگ کے علاوہ فائل ضلع آپ کو آپ کی جس طرح ورڈ پریس کی میں اگزامپل دوں گا ورڈ پریس کی فائلز جو بیسک فائلز ہیں وہ آپ کو بیک اینڈ پر بھی نظر نہیں آتی لیکن اگر آپ ایف ٹی پی سے اپنی سائٹ کو ایکسیس کریں تو آپ ورڈ پریس کی بیسک فائلز کو بھی دیکھ سکتے ہیں اور اگر آپ کے پاس ٹیکنیکل سکلز ہیں تو ان کو ماڈیفائی بھی کر سکتے ہیں کچھ عرصے پہلے ایسے ہوتا تھا کہ ورڈ پریس کے کچھ پلگ انس نہیں تھے جاس کے ساتھ تو ہم لوگ ان فائلز کو اپنے مطابق موڈیفائی کر لیتے تھے جس سے وہ جوز کے ساتھ ٹو سم ایکسٹینٹ ایکسیسیبلٹی فراہم کرتا تھا لیکن اگین ان فائلز کو ایڈٹ کرنے کے لیے ٹیکنیکل سکلز چاہیے ابھی میرا پوڈ کاسٹ جو ہے وہ اس متعلق ہے کہ آپ ایف ٹی پی کلائنٹ کی مدد سے کیسے فائل اپلوڈ کرتے ہیں ابھی میں ایف ٹی پی کلائنٹ یہاں فائل ضلع یوز کروں گا ایف ٹی پی کلائنٹ بہت سے ہیں لیکن میں پرسنلی فائل ضلع کو زیادہ پسند کرتا ہوں آپ کسی کلائنٹ کو بھی یوز کر سکتے ہیں اس پوڈ کاسٹ میں مینلی میں آپ کو فائل ضلع کی چیزیں بتاؤں گا کہ فائل ضلع سے کیسے آپ اپنی سائٹ پر فائلس اپلوڈ کر سکتے ہیں فائل ضلع میں لانچ کرتا ہوں Menu search box edit all back sub search box level 1 Adobe F FileZilla FTP client closed FileZilla F T P client closed یہ میرے پاس انسٹال ہے اس کی انسٹالیشن میں کوئی مسئلہ نہیں ہے بس آپ انٹر پریس کریں گے نیکسٹ نیکسٹ اور فنش تو اس وجہ سے میں اس کی انسٹالیشن نہیں دکھا رہا کیونکہ اس کی انسٹالیشن فیئرلی سمپل ہے رائٹ ایرو سے ایکسپینڈ کیا اب ڈاؤن ایرو پریس کروں گا فائل ضلع اب اس پہ انٹر پریس کر دوں گا File zero host colon edit hyphen text period out was age بعض لوگ اپنی سائٹس جو ہیں وہ ایف ٹی پی پر ہی بناتے ہیں اور ان کو ایکسیس کرنے کے لیے یا ان سے فائلز ڈاؤن لوڈ کرنے کے لیے ہمیں F T P client use کرنا پڑتا ہے جس طرح ابھی میں اس پوڈ کاسٹ میں آپ کو دکھاؤں گا کہ آپ کیسے اپنی سائٹ پر فائلز اپلوڈ کر سکتے ہیں بعض لوگ اپنی site F T P access کے لیے رکھ لیتے ہیں اور باقی لوگوں کے لیے لوگوں کو کہتے ہیں کہ آپ اس پر اکاؤنٹس بنائیں اور اکاؤنٹ جب وہ لوگ بنا لیتے ہیں تو وہ اس سائٹ کو یہاں سے وزٹ کرتے ہیں یعنی فائل ضلع اوپن کر کے اپنے اکاؤنٹ کے کریڈینشیلز اپنے اکاؤنٹ کے قوائف ڈالیں گے یوزر نیم پاسورڈ وغیرہ اور سائٹ کا جو ہوسٹ نیم ہے بالکل اسی طرح جیسے میں ابھی کنیکٹ کروں گا لیکن کنیکٹ کرنے کے بعد فرق یہ ہوگا کہ ان کی سائٹ پر آپ ڈاؤن لوڈ کریں گے اور آپ اپلوڈ جو ہے بعض لوگ اپلوڈ کی بھی چوائس دیتے ہیں لیکن موسٹلی اپلوڈ کی نہیں دیتے اور چونکہ آپ یوزر ہوں گے فائل ضلع سے کنیکٹ تو کیے ہوں گے ان کی ویب سائٹ سے لیکن آپ یوزر ہوں گے تو آپ کسی فائل کو ایڈٹ نہیں کر سکیں گے تو یہ تھوڑا سا ڈفرینس ہے کہ اگر آپ فائل ضلع کا کلائنٹ یوز کر رہے ہیں تو آپ اپنی سائٹ پر جب یوز کریں گے تو آپ ایڈٹ بھی کر سکیں گے اور اگر آپ کسی اور کی سائٹ کو وزٹ کر رہے ہیں کسی اور نے آپ کو اکاؤنٹ بنا کر دیا ہے ایز اے یوزر کا یعنی آپ کا ڈیفالٹ رول یوزر کا ہے تو آپ ایڈٹ نہیں کر سکیں گے دیکھیں میں پہلے ٹیپ ٹیپ کر کے آپ کو دکھا دیتا ہوں جیسے میں نے اس پہ انٹر پریس کیا تھا تو اس نے کہا ہوسٹ کولن ایڈٹ یعنی یہاں پر نیو ہوسٹ لکھنا ہے ہوسٹ وہ ہوتا ہے جو آپ کی ویب سائٹ کا ایڈریس ہوگا ایف ٹی پی ایڈریس بعض ویب سائٹس کا ایڈریس بھی وہی ہوتا ہے جس طرح میری ویب سائٹ ہے blind service dot web dash pages dot info اس فائل ضلع اپلوڈنگ کے لیے میں اس ویب سائٹ کو یوز کروں گا تو ویسے میری بائی ڈیفالٹ جو ویب سائٹ ہے وہ ہے عمیر اجاز ڈاٹ ٹی کے اس کے اوپر میرا فائل ضلع کا اکاؤنٹ جو ہے وہ ذرا ڈفرینٹ ہے اب بلائنڈ سروس کے اوپر ایسے ہے کہ شروع میں ایف ٹی پی کا لفظ ہے بعض لوگ جب آپ کے جو سروس ویب ہوسٹ پرووائڈر ہوتے ہیں وہ آپ کو جب ہوسٹ نیم دیتے ہیں تو شروع میں ایف ٹی پی کے ساتھ دیتے ہیں اور بعض ہوتے ہیں جو ایف ٹی پی کے بغیر دیتے ہیں تو وہ جو آپ کو ای میل انٹروڈکٹری ای میل ملے گی جس کے اندر آپ کے تمام کریڈینشلز ہوں گے کہ F T P account account password F T P username اور ایف ٹی پی ہوسٹ اور آئی پی ایڈریس وغیرہ وہ ڈفرینٹ ڈیٹیلز آپ کو ملے گی جب آپ اپنے ویب ہوسٹ چوز کر کے اس پر سائن اپ کریں گے اور اپنے ڈومین رجسٹر کریں گے تو آپ کو یہ تمام ڈیٹیلز آپ کے ای میل ایڈریس پر مل جائیں گی آپ نے اس ای میل کو سیو رکھنا ہے اور اسی میں ساری ڈیٹیلز ہیں اب ہوسٹ نیم بھی اس ای میل کے اندر ہوگا وہاں سے آپ نے کاپی کرنا ہے تو میں وہی آپ کو بتا رہا ہوں کہ دو طرح کے F T P host names ہوتے ہیں ایک کے شروع میں ایف ٹی پی آتا ہے ایک کے شروع میں نہیں آتا تو اگر میں یہاں ایف ٹی پی والا ڈال رہا ہوں آپ کے پاس ایف ٹی پی نہیں ہے تو اس میں پریشان ہونے والی بات نہیں ہے ٹیپ پریس کروں گا یوزر نیم یہ یوزر نیم بائی ڈیفالٹ وہ آپ کو دیتے ہیں جس طرح میرا ابھی username U eight thousand something کر کے ہے بڑا سا ہے تو وہ میں نے سیو کیا ہوا ہے اور ابھی میں نے اپنی کلپ بورڈ پہ اسے کاپی بھی کیا ہوا ہے تو غلطی سے بچنے کے لیے آپ بھی نوٹ پیڈ وغیرہ میں اس کو اس اس ای میل کو سیو کر لیں اور بعد میں جو ہے نا جب آپ کو کنیکٹ کرنا ہو تو اس طرح کاپی پیسٹ کر سکتے ہیں Tab, password, colon, password, edit, type and text, period. Password, یہ پاسورڈ آپ نے جو سائن اپ کرتے ہوئے یا ڈومین رجسٹر کرتے ہوئے ڈالا تھا تو وہی پاسورڈ ہوگا تو وہ آپ یہاں پر ہو رہا ہے یہاں پر وہ اکثر بتاتا ہے کہ ڈائریکٹری لسٹنگ سکسیزفل اس کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کا آپ کی ویب سائٹ کے ساتھ جو کانٹیکٹ تھا وہ کامیاب ہو گیا ہے بعض اوقات آتا ہے کہ فیل ہو گیا ہے کنیکشن بعض اوقات آتا ہے کہ ریڈائلنگ یا دوبارہ جو ہے نا ریٹرائنگ ہو رہی ہے تو یہ وہ چیز ہے جہاں آپ اپ ایرو ڈاؤن ایرو سے اب دیکھیں ابھی یہاں پر کچھ نہیں لکھا لیکن ابھی میں آپ کو تھوڑی دیر تک دکھاؤں گا کہ یہاں پر لکھا آتا ہے کہ کیا چیز ہو رہی ہے کون سا کوڈ اسائن کر رہا ہے تو وہ آپ کو پتہ چلتا رہتا ہے کہ پروسیس ابھی گوئنگ آن ہے یا پروسیس فنش ہو چکا ہے ٹیپ پریس کروں گا Tab, local site colon edit combo, deep colon backslash podcasts net backslash podcasts site backslash one to one, to center. Local site local site وہ ہوتی ہے جس طرح آپ میں نے اپنی ویب سائٹ پہ اگر ایک پوڈ کاسٹ اپلوڈ کرنا ہے تو وہ میرا پوڈ کاسٹ میری ڈی ڈرائیو میں موجود ہوگا تو ڈی ڈرائیو لوکل سائٹ ہوگی اور جو ریموٹ سائٹ ہوگی وہ میری ویب سائٹ ہوگی جہاں میں اپلوڈ کرنا چاہتا ہوں یہ بالکل اسی طرح ہے کہ سورس اور ٹارگیٹ والی جو بات ہوتی ہے سورس یا لوکل سائٹ وہ ہوتی ہے کہ جہاں سے آپ چیز لیں گے اور جہاں آپ نے اپلوڈ کرنی ہے وہ ٹارگیٹ یا آپ کا ریموٹ سائٹ ہو جائے گی ٹیپ پریس کروں گا ٹری ویو یہاں سے اب ہم سلیکٹ کریں گے کہ کون سی ڈرائیو جو ہے وہ ہم نے سلیکٹ کرنی ہے یہ آپ کے کمپیوٹر میں جس طرح براؤز آپ کرتے ہیں اسی طرح یہاں سے آپ جو ہے اپنا پرٹیکولر ڈرائیو سلیکٹ کریں گے اور جس چیز کو آپ نے اپلوڈ کرنا ہے تو اس چیز پر آ جائیں گے آپ وہ میں فردر آپ کو دکھا دوں گا ٹیپ پریس کریں گے یہ مزید چونکہ ایک فولڈر کے اوپر میں موجود تھا تو فولڈر کے اندر فائلز ہوتی ہیں تو ٹیپ پریس کیا تو وہ جو فولڈر تھا اس کی آگے فائلز یہ نظر آ رہی ہیں یہ ابھی لوکل سائٹ ہی ہے یعنی کہ آپ کی کمپیوٹر کی ڈرائیوز کے اندر پہلے ڈرائیو تھی پھر فولڈر تھا پھر فولڈر کے اندر سب فولڈرز یا فائلز ہیں یہ زیرو آئٹمز یہاں پہ آپ کی ریموٹ ویب سائٹ ہونی چاہیے لیکن ریموٹ ویب سائٹ چونکہ ابھی ہم نے کنیکٹ نہیں کیا تو ریموٹ ویب سائٹ زیرو ہے فولڈر بھی زیرو ہے سب فولڈرز بھی زیرو ہیں ڈائریکٹری سب ڈائریکٹری سب زیرو ہیں لیکن جب آپ ہم کنیکٹ کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ یہاں پر وہ آ جائیں گے یہ دوبارہ وہی آگے اب میں شفٹ سے آپ کو ایک اور چیز دکھانا چاہتا ہوں ہوسٹ کے کے بعد شفٹ ٹیپ کر جب آپ آئیں گے تو جہاں ہوسٹ جب آپ اوپن کریں گے پہلا پہلا ہوسٹ ہوگا ہوسٹ سے جب شفٹ ایپ آپ کریں گے یہاں پر کچھ بھی نہیں ہے ابھی لسٹ آف زیرو آئٹمس ہے لیکن جب آپ کسی چیز کو اپلوڈنگ پر لگائیں گے تو ریڈ اونلی والی جگہ پہ تو آپ کو بتائے گا کہ اپلوڈ ہو رہا ہے لیکن سپیڈ وغیرہ وہ آپ کو اس جگہ پر پتہ چلے گی مطلب ہوسٹ والی جگہ پر آ کے آپ شفٹ پریس کریں گے تو یہاں پہ وہ آپ کو بتائے گا کہ فائل جو ہے نا کون سی ڈرائیو سے اپلوڈ ہو رہی ہے کہاں پر پہنچ رہی ہے اور نارمل ٹرانسفرنگ ہے سلو ٹرانسفرنگ ہے فاسٹ ٹرانسفرنگ ہے وہ سب کچھ بتائے گی اور ساتھ جو ہے وہ آپ کو بتائے گی کہ کتنے کے بی پر سیکنڈ جا رہی ہے اور کتنا ٹائم ہو گیا ہے اپلوڈنگ پر لگائے ہوئے اور کتنا ٹائم ریمیننگ ہے اگر آپ نے فائل ضلع کو بند نہ کیا ہو اور بالفرس نیٹ ڈسکنیکٹ ہو جائے اور دوبارہ آپ اس کو کنیکٹ کر لیں تو یہ ریزیوم سپورٹ دیتا ہے جہاں تک آپ نے چھوڑی ہوتی ہے وہاں سے آگے کنٹینیو کرتا ہے لیکن ظاہر اگر آپ فائل ضلع کو فور سے بند کر دیں گے تو آپ کو ریزیوم سپورٹ نہیں ملے گی ٹیپ پریس کر کے ابھی میں آپ کو کنیکٹ کر کے دکھاؤں گا ہوسٹ اب یہاں میں ہوسٹ نیم لکھ رہا ہوں F T T F T P period L I N D S E R V I C E Wind Service period W E D zero zero web dash P A G E S pages I N F O FTP dot blind service web dash یہ وہی سائٹ ہے جس پر میں نے ویب سائٹ ڈیولپمنٹ کا پوڈ کاسٹ کیا تھا تو فائل ضلع کا ٹوٹوریل میں نے اس پوڈ کاسٹ میں دانستہ طور پر نہیں رکھا کہ اس پوڈ کاسٹ کے اندر آپ کے بھی ویب سائٹ ڈیولپمنٹ کی سکلز جو ہیں وہ ابھی انیشیل لیول پہ تھی لیکن آئی ہوپ کہ آپ نے ویب سائٹ ڈیویلپ کر لی ہوگی اور خود بھی کچھ ادھر ادھر ریسورسز سے ریڈ کر کے بلاگ سے جو میں نے آپ کو ریکمینڈ کیے تھے آپ کے پاس اب کافی حد تک نالج ویب سائٹ ڈیولپمنٹ کی آ چکی ہوگی اسی لیے اب میں نے اس کو علیحدہ ٹوٹوریل کو رکھا ہے ٹیپ پریس کروں گا یوزر نیم یوزر نیم چونکہ میں نے کاپی کیا تھا تو میں یہاں پیسٹ کر دوں گا دیکھیں یہ بڑا سا یوزر نیم ہے اور اس میں اگر تھوڑی سی مسٹیک ہو جائے تو وہ کنیکٹ نہیں ہوگا اسی لیے میں نے اس کو کاپی کر کے پیسٹ کیا ہے ٹیپ پریس کروں گا یا میں اپنا پاسورڈ انٹر کروں گا 226, 28 یہ لکھا رہا ہے اس کا مطلب اور جو ویب سائٹ تھی اس نے ایکسیپٹ کر لیا ہے میرے لاگ ان کو تو اب میں اپ ایرو کر کے ویسے آپ کو دکھاتا ہوں کہ پریویس میسیجز کیا آئے تھے یہ اس سے پہلے رسپانس آیا تھا اسٹیٹس جو تھا ڈائریکٹری لسٹنگ سکسیسفل سے اس سے اوپر یہ جو ہے یہ آپ ضروری نہیں ہے کہ آپ کو ہر چیز کی اس کی سمجھ آئے کہ کمانڈ یہ کیا اس کا مطلب ہے بس آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ جب کہے ڈائریکٹری لسٹنگ سکسیزفل اس کا مطلب ہے کانٹیکٹ ہو چکا ہے اب آپ اپلوڈ کر سکتے ہیں اگر فیل آئے تو اس کا مطلب ہے یا آپ نے پاس ورڈ یوزر نیم کسی چیز میں غلطی کر دی ہے تو وہ آپ دوبارہ چیک کر لیجئے گا بہت کم ایسے ہوتا ہے کہ سرور ڈاؤن ہوتا ہے تب بھی کنیکشن اسٹیبلش نہیں ہوتا اگر آپ یوزر نیم پاسورڈ ڈال بھی دیں صحیح تو پھر بھی اسٹیبلش نہیں ہوتا تو اس لیے اگر آپ آپ کو یقین ہو کہ آپ نے یوزر نیم پاسورڈ وغیرہ صحیح ڈالا ہے ہوسٹ نیم بھی تو کنیکٹ نہیں ہو رہا تو آپ کچھ دیر کے بعد ٹرائی کر سکتے ہیں تو یہ اب ڈائریکٹری لسٹنگ سکسیزفل ہو گئی اب میں ٹیپ پریس کروں گا اب یہ یہ میں اس کو رائٹ سے یہاں پہ صرف دو فولڈرز تھے میرے آ, میرا فولڈر یہاں پر موجود نہیں ہے میں ٹیپ پریس کر کے دیکھتا ہوں شاید وہ سب فولڈرز میں نہیں میرا جو فولڈر ہے وہ یہاں موجود نہیں ہے میں بیک سپیس کروں گا اب یہ میں پوڈ کاسٹ سائٹ سے باہر آ گیا ہوں پھر میں یہ دیکھیں یہ یہاں مجھے مل گیا Umair's podcast file folder تو میں اس پہ انٹر پریس کروں گا دیکھیں ڈاٹ ڈاٹ اس کا مطلب ہے اس کے اندر جو فائلز تھی وہ اوپن ہو گئی ہیں ایک English podcast file folder ہے Urdu podcast file folder اب میں اس پہ انٹر پریس کروں گا اب میں آپ کو شفٹ ٹیپ کر کے دکھاتا ہوں یہاں پہ جو پیچھے ایڈریس جہاں ڈی کالن تھا وہاں اب یہ ایڈریس سلیکٹ ہو چکا ہوگا جب آپ اس کو سلیکٹ کر لیں گے تو وہ سلیکٹ ہو جائے گا path automatically Urdu podcast اب یہ سلیکٹ ہو چکا ہے Facebook podcast in Urdu N V D A Windows eight point one تو یہ تین پوڈ کاسٹ یہاں موجود ہیں ابھی ایک طریقہ تو یہ ہو سکتا ہے کہ میں ان کو باری باری اپلوڈ کروں ایک یہ ہو سکتا ہے کہ میں ان کو اکٹھے اپلوڈ کروں تو میں آپ کو اکٹھے اپلوڈ کر کے دکھا دوں گا باری باری مطلب انڈیویجولی اپلوڈ کرنے کا انفرادی طور پر ان کو ایک کو اپلوڈ کیا وہ کمپلیٹ ہو جائے پھر دوسرے کو اپلوڈ کیا وہ کمپلیٹ ہو جائے یہ طریقہ بھی ہو سکتا ہے اور اکٹھے بھی آپ کر سکتے ہیں تو اکٹھے کا جب میں آپ کو سمجھا دوں گا تو آپ کو انڈیویجولی بھی آٹومیٹیکلی آ جائے گا اب یہاں پہ تو آپ نے لوکل سائٹ تو سلیکٹ کر لی لیکن آگے اب یہاں جب آپ اپلوڈ کریں گے تو سیدھا وہ تو آگے آپ کو سیٹنگ اس میں بھی تو کرنی ہے نا کہ آپ کی ویب سائٹ پہ کہاں پہ جا کے اپلوڈ ہو تو ابھی میں ٹیپ کروں گا اور جو ہماری ریموٹ ویب سائٹ یعنی جو ہماری اصل ویب سائٹ ہے جہاں ہم نے اپلوڈ کرنا ہے اس میں بھی سیٹنگ کرنی ہے کہ کون سے فولڈر میں جا کے اپلوڈ ہو دیکھیں ریموٹ ویب سائٹ یہاں پہ ہے slash public underscore H T M L mostly آپ کو اگر آپ اپنی رجسٹریشن ای میل دوبارہ پڑھیں تو اس کے اندر لکھا ہوگا کہ آپ کو جو ہے نا public underscore H T M L کی ڈائریکٹری کے اندر فائلز اپلوڈ کرنی ہے موسٹلی جو آپ کے ویب ہوسٹ ہوتے ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ public underscore H T M L کی جو ڈائریکٹری ہے اسی کے اندر آپ نے فائلس اپلوڈ کرنی ہے تو public underscore H T M L کو ہم کھول لیں گے اس کے علاوہ بھی کچھ فائلز فولڈرز ہوتے ہیں لیکن ہم نے اسی میں اپلوڈ کرنی ہوتی ہے ٹیپ پریس کروں گا Tab, preview, public underline HTML closed, one of one. اس کو ایکسپینڈ کروں گا رائٹ ایرو سے. Level 1, public underline HTML open, three items. تو public underscore H T M L اگر یہ کلوز ہو تو اس کو آپ رائٹ ایرو سے اوپن کر سکتے ہیں اور یہاں تو صرف ایک آئٹم ہے public underscore H T M L بعض اوقات کچھ اور فائلز بھی ہوتی ہیں جیسے ڈو ناٹ ڈیلیٹ می اور اس طرح کر کے تو وہ آپ نے ڈیلیٹ وغیرہ نہیں کرنی ہوتی اور جو ہے کچھ اور فولڈرز بھی ہوتے ہیں ڈپینڈنگ اپون کہ آپ کا ویب ہوسٹ جو ہے اس نے کیا کیا اس کے اوپر رکھا ہوا ہے اور کیا کیا فیسلٹیز ہیں لیکن آپ کا مقصد آپ کا کام صرف public underscore H T M L سے ہے تو public underscore H T M L کو رائٹر اسے ایکسپینڈ کریں گے بیک میں نے اس لیے کیا تاکہ ڈبلیو پی جو ایڈمن نیچے فولڈر تھا وہ سلیکٹ نہ ہو اگر وہ سلیکٹ ہوگا تو وہ آگے ٹیپ کروں گا تو اس کی فائل شو کرے گا اب میں نے اس کو اس طرح رکھا ہے کہ صرف public underscore H T M L select اس کے اندر دو فولڈرز ہیں جو ڈبلیو پی ایڈمن اور ایک نیچے ایک اور ہے اور فردر ٹیپ پریس کروں گا تو اس کے اندر ڈفرینٹ فائلز شو ہوں گی کہ اس کے اندر اور کون کون سی فائلز ہیں یا کون کون سے سب فولڈرز ہیں تو وہ میں دیکھتا ہوں میں آپ کو دکھاتا ہوں یہاں پہ میں نے اپنے ویب سائٹ کا جو پوڈ کاسٹ تھا وہ اپلوڈ کیا تھا ڈبلو پرس کر کے یہ وہ پوڈ کاسٹ ہے جو میں نے یہاں اپلوڈ کیا تھا اسی طرح اب میں چاہتا ہوں کہ وہ جو تین پوڈ کاسٹ ہیں وہ بھی یہیں پر اپلوڈ ہوں تو اس کے لیے طریقہ میں یہ کروں گا کہ میں ان کو ابھی اپلوڈ کروں گا شفٹ ٹیپ کر کے دیکھیں میں دوبارہ اسی لوکل سائٹ پہ آ گیا ہوں دو تین دفعہ شفٹ ٹیپ کر کے Facebook podcast Urdu اب میں اس پہ اپلیکیشن پریس کروں گا اب میں نے ویب سائٹ میں بھی سیٹنگ کر لی ہے کہ وہ اس جگہ پر جائے اور اب یہاں پر بھی سیٹنگ یہاں سے میں اس کو اپلوڈ کروں گا یہاں سے بھی میں نے سلیکٹ کر لی ہے جو جو فائلز میں نے بھیجنی ہے تو آپ نے دونوں سائٹس پہ سلیکشن کرنی ہے پھر اس کے بعد اپلوڈنگ کرنی ہے ڈائریکٹ اگر آپ اپلوڈنگ کریں گے تو ہو سکتا ہے وہ کسی ایسی جگہ پہ چلی جائے جہاں جیسے public underscore H T M L سے باہر اپلوڈ ہو جائے یا اس کے اندر کسی ایسے فولڈر میں اپلوڈ ہو جائے جہاں آپ کو پھر بعد میں ملے نا تو اسی لیے آپ کو پاتھ جو ہے وہ پتہ ہونا چاہیے کہ آپ نے کہاں اپلوڈ کی ہے تو اب میں فیسب فیس بک پوڈ کاسٹ پہ فوکس ہے یہاں اپلیکیشن کی پریس کروں گا ایک اپلوڈ کا آپشن ہے نیویگیٹ کر لیتے ہیں ایڈ ٹو کیو اگر آپ نے کوئی ایک فائل اپلوڈ کرنی ہے تو آپ اوپر یہ اپلوڈ ہے اس پہ انٹر پریس کریں گے اور اپلوڈنگ سٹارٹ ہو جائے گی اگر آپ ایڈ فائلس ٹو کیو کریں گے تو اس پہ انٹر پریس کریں گے وہ کیو میں یعنی قطار میں لگاتا جائے گا کہ اچھا سمجھتا جائے گا کہ پہلے میں نے اس کو اپلوڈ کرنا ہے اچھا پھر میں نے اس کو کرنا ہے پھر اس کو کرنا ہے وہ اپنے پاس پاتھ سیو کرتا جائے گا اوپن oh. بھی آپ اسے کر سکتے ہیں آپ آن لائن اسے جس طرح آپ یہ تو ایم پی تھری فائل ہے اگر کوئی ٹی ایکس ٹی فائل ہو یا کوئی اور اس طرح کی ریٹرن فائل ہو آپ اس کو ایڈٹ بھی کر سکتے ہیں یہاں پر اور ایڈٹ کرنے کے بعد اپلوڈ کر سکتے ہیں یا آپ ٹیپ ٹیپ پریس کر کے جہاں پر میں نے آپ کو ریموٹ ویب سائٹ دکھائی ہے ریموٹ ویب سائٹ پر بھی اسی طرح کے آپشنز ہیں لیکن وہاں یہاں اپلوڈ کا آپشن تھا وہاں ڈاؤن لوڈ کا آپشن ہوگا مطلب ہو سکتا ہے آپ اپنی ویب سائٹ سے جس طرح میں نے کہا کہ بعض لوگ ان کی ویب سائٹ سے ہم چیزیں ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں تو وہاں سے ہم ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں میں آپ کو اگین دکھا بھی دوں گا ڈاؤنئر پریس کروں گا ایڈٹ بھی کر سکتے ہیں آپ اس فائل کو کریٹ ڈائریکٹری کوئی نئی ڈائریکٹری بھی بنا سکتے ہیں کوئی نیا فولڈر کریٹ ڈائریکٹری اور انٹر انٹر یعنی اس میں بھی ہو جائے ڈائریکٹری اور فولڈر آلموسٹ آلموسٹ سینونیمس ہیں یعنی ڈائریکٹری اور فولڈر کا ایک ہی مطلب ہوتا ہے ریفروش ڈیلیٹ ڈیلیٹ یعنی یہ فائل ڈیلیٹ ہو سکتی ہے رینیم کر سکتے ہیں آپ اسے اپلوڈ دوبارہ اسی پہ آگے میں اس کو ایڈ فائلز ٹو کیو کروں گا یہ ایڈ فائلز ٹو کیو ہو گئی اور جو میں نے آپ کو لسٹ دکھائی تھی جہاں پہ ہوسٹ نیم کے بعد شفٹ ٹیپ کر کے تو وہاں پر یہ اب ایڈ ہو گئی ہوگی کہ اس فائل کو میں نے اپلوڈ کرنا ہے اب نیچے ڈاؤن ایرو پریس کروں گا کنٹرول سے اس کو خاموش کیا اس کے پر اس پر اپلیکیشن کی پریس کروں گا ایڈ فائلز ٹو کیو پہ انٹر پریس کروں گا اس میں بھی وہی آپشن ہے leaving menus list view add V D A with ring description dot M P 3109 comma 499 comma 529 کے M P dash M P E G layer 3 audio file 4 slash 21 slash 24 ten 8 colon 52 colon 39 P M To move the items, use the arrow keys, period. To edit the selected item, press F2, period. Windows 8.1 change desktop icons.mp3 to 3, 820, 902 kmp-mpeg layer 3 audio file 3 slash 16 slash 2014 1z control سے اسے خاموش کراؤں گا اب ٹیپ پریس کر کے میں اس جگہ پر جاؤں گا جہاں پر یہ تمام چیزیں شو ہو رہی ہوں گی کہ ہم نے جو کیو میں جس جس چیز کو لائن اپ کیا ہوگا وہ چیزیں سامنے آ جائیں گی اور اب میں نے وہاں سے پروسیس کیو کرنا ہے کہ جتنی چیزیں تھیں انہیں وہ اپلوڈ کر دے اگر میں یہاں کسی فائل کو سلیکٹ کروں اور اس پہ اپلوڈ پر انٹر پریس کروں تو وہ صرف وہی فائل اپلوڈ ہوگی وہ کیو جو ہے جن جن کو میں نے لائن اپ کیا ہوگا وہ اپلوڈ نہیں ہوگی اسی لیے میں نے وہاں جانا ہے جہاں پر کیو شو رہی ہوگی اور وہاں پر پروسیس کیو کرنا ہے میں ٹیپ پریس کر کے آپ کو ذرا ایک اور چیز دکھاتا ہوں اب یہاں پر ایرو وغیرہ موو مت کیجیے گا کیوں کہ ہو سکتا ہے وہ پاتھ جو ہے ڈسٹرب ہو جائے تو اس لیے اس چیز کی ذرا احتیاط کیجیے گا یہ اب ریموٹ ویب سائٹ پہ ہم ہے ٹھیک ہے اب میں یہاں اپلیکیشن کی بتاؤں یہ ہو سکتا ہے کہ میرے پاس یہ فائل میرے سسٹم سے ڈیلیٹ ہو گئی ہو لیکن میرے ویب سائٹ پہ میں نے اپلوڈ کی تھی تو میں یہ انٹر پریس کروں گا تو یہ ڈاؤن لوڈنگ اسٹارٹ ہو جائے گی اور وہ جو ہوسٹ نیم کے پیچھے شفٹ ٹیپ کر کے ایک جگہ آتی ہے وہاں پہ وہ شو کرے گا کہ کتنا ٹائم رہ گیا ڈاؤن لوڈنگ میں اور کتنی دیر سے لگایا ہے مطلب جس طرح اپ لوڈنگ کا ہے ویسے ہی ڈاؤن لوڈنگ کا ہوگا لیکن جب آپ لوکل سے ریموٹ پہ جائیں گے تو وہ فائل آپ اپلوڈ کریں گے اور اگر ریموٹ سے لوکل پہ لائیں گے تو آپ ڈاؤن لوڈ کریں گے Hmm. یہ بالکل ویسی ہے create direct and enter create new file refresh کر سکتے ہیں کہ اگر کوئی آپ نے اپلوڈ کر لی ہے چیز اور یہاں شو نہیں ہو رہی تو ریفریش کر لیں وہ لسٹ ریفریش ہو جائے گی اور آپ کو چیز پر نظر آ جائے گی ڈیلیٹ hmm. کر سکتے ہیں فولڈر آپ رینیم کر سکتے ہیں کاپی یو آر ایل یہ وہ چیز ہے جہاں سے ہم اس کا لنک لیں گے جب تک ابھی اپلوڈ ہوتی ہے میں آپ کو دکھا بھی دیتا ہوں لیکن ایک second down arrow file permissions ہوتی ہے بعض لوگ اپنی کچھ فائل سرور پر ڈال تو دیتے ہیں لیکن اس کی پرمیشن مطلب پرائیویٹ رکھتے ہیں تو یہاں سے بائی ڈیفالٹ یہ ہے کہ جس جس کو میں لنک دوں اس کے پاس فائل وہ ایکسیس کر سکے گا لیکن فائل پرمیشن پہ انٹر کر کے میں فائل پرمیشن ریسٹرکشن بھی کر سکتا ہوں کہ نہیں جو ہے کوئی بھی اس کو ایکسیس نہ یا اس طرح کر کے میں اس کے آپشن سلیکٹ کر سکتا ہوں لیکن نارملی ہمیں اس کی ضرورت نہیں پڑتی کیونکہ ظاہر ہم نے ویب سائٹ جو بنائی ہے تو ہم اس پر لنک ہم لوگوں کو دینے کے لیے ہی ویب سائٹ عام طور پر بناتے ہیں ڈاؤن لوڈ دوبارہ یہ اسی پہ آگے اب میں oh. اس پہ میں انٹر پریس کروں گا کاپی یو آر ایل اب آپ کو آپ یاد رکھیے گا میں نے اس کا لنک جو ہے نا انٹر پریس کیا تو اس کا لنک کاپی ہو گیا ہے اس کا لنک ہم ایز اٹ از کسی کو نہیں دے سکتے ایز اٹ از دیں گے تو وہ اس کے پاس فائل ڈاؤن لوڈ نہیں ہوگی تو اس لنک کو ہمیں تھوڑا سا ماڈیفائی کرنا ہوتا ہے کیسے ماڈیفائی کرتے ہیں وہ میں آپ کو کر کے دکھاؤں گا اور اس کے بعد پھر آپ لنک شیئر کر سکتے ہیں یا لنک اپنے اپنی ویب سائٹ پہ رکھ سکتا رکھ سکتے ہیں تو وہ اس کے بعد کا کام ہے جس طرح ابھی میں نے تین فائلز اپلوڈنگ پہ لگائی ہیں تو اپلوڈنگ کے بعد میں ان کا لنک اسی طرح نکالوں گا جس طرح ابھی میں نے اس فائل کا link copy U R L کر کے کیا ہے اور اس کے بعد نوٹ پیڈ میں میں آپ کو دکھاؤں گا کہ کیسے ایڈٹ کروں گا تو فی الوقت میں آپ کو ٹیپ کر کے اس جگہ پر لے کے جاتا ہوں جہاں پر تین فائلز کا اسٹیٹس آ رہا ہوگا کہ کتنی اسپیڈ کتنا ٹائم کیا کیا رہتا ہے پریس کروں گا یہ ریموٹ سائٹ شو کر رہا ہے یہ وہ چیز ہے دیکھیں آپ یہ میں آپ کو دونوں طریقے سے لے آؤں سے بھی آپ کر سکتے ہیں اور شفٹ ٹیپ جہاں پر آپ کا ہوس نیم لکھنا ہوتا ہے وہاں سے آپ شفٹ ٹیپ کر کے بھی آ سکتے ہیں یہ ہے کہ شروع میں آپ کا اس نے لکھا ہے یہ یوزر اس ہوسٹ کے تھرو کنیکٹڈ ہے شروع میں اس نے یہ شو کیا ہے اب یہ اس نے ایڈریس بتایا پہلے لوکل سائٹ کا کہ کہاں سے فائل اٹھائی ہے ہم نے اور کہاں پر ہم نے اپلوڈ کرنی ہے تو اس کا ایڈریس بتایا ہے آگے گریٹر گریٹر کے بعد public score H T M L اور بیک سلیش اور پھر آگے اس کا ایڈریس ہے اور نارمل جو ہے یہ نارمل ٹرانسفرنگ ہے اور اس کا اس کی اس کا سائز بھی بتایا ہے کہ اس کا سائز کیا ہے تو یہ تین چیزیں اس نے بتائی ہیں پروسیس کیوں جب ہم کریں گے تب ان کی اپلوڈنگ باقاعدہ سٹارٹ ہوگی ابھی صرف اس نے یہ سمجھا ہے کہ اس نے یہ کام کرنا ہے یہ ایک سو نو ایم بی کی فائل ہے اور اس کا بھی اسی طرح کہ پہلے اس نے کمپیوٹر میں ایڈریس بتایا کہ D colon back slash podcast dot net back slash Umair's podcast میں پڑھا ہے اور یہ گریٹر گریٹر اس کے بعد پھر پبلک انڈرسکور ایم ایل کہاں جائے گا وہ ایڈریس بتایا اور نارمل ٹرانسفرنگ ہوگی اور سائز اس نے اس کا ون ہنڈریڈ نائن بتایا اب مزید ڈاؤن پریس کروں گا تو کچھ نہیں آ رہا لیکن جب پروسیس کیوں کروں گا تو اس سے نیچے وہ بتائے گا کہ کتنا ٹائم ہو چکا ہے اپلوڈنگ پر لگائے ہوئے اور کتنا ٹائم ریمیننگ ہے کتنا ٹائم لیفٹ ہے اور index dot H T M L یا جو بھی فائل آپ اپلوڈ کرنا چاہتے ہیں لیکن وہ فائل آپ نے پہلے بھی اپلوڈ کی ہوئی تھی یعنی اس کا پہلا ورژن ایک آپ نے اپلوڈ کیا تھا اور اب آپ اس کا لیٹسٹ ورژن جو ہے نا اپلوڈ کرنا چاہتے ہیں ایگزامپل دیتا ہوں آپ نے آئی ڈی ایم اپلوڈ کیا I D M six point one eight upload کیا اب آپ کے پاس نیا ورژن آ گیا I D M six point one nine اور آپ نے پہلا بھی خالی آئی ڈی ایم کے نام سے اپلوڈ کیا تھا دوسرا بھی آپ چاہتے ہیں کہ خالی آئی ڈی ایم کے نام سے اپلوڈ ہو تو وہ آپ کو دے گا میسج کہ اس نام کی فائل پہلے سے موجود ہے جس طرح ونڈوز میں ہوتا ہے آپ اس کو ریپلیس کرنا چاہتے ہیں آپ اس کو پہلی والی کو ڈیلیٹ کرنا چاہتے ہیں اس ایکشن کو روکنا چاہتے ہیں کیا کرنا چاہتے ہیں تو اگر وہ پھر لسٹ آ جائے گی اس میں سے آپ سلیکٹ کر سکتے ہیں اور اس میں آپ یہ بھی رکھ سکتے ہیں کہ ڈیفالٹ ایکشن میرا کیا ہو کہ بھائی میرے سے ہر بار نہ پوچھے میں جب بھی ایسی کوئی کام کروں کہ پہلے سے ایگزسٹ ہو تو سمپلی اوور رائٹ کر دے پہلے سے موجود فائل کو تو وہ آپ اس میں کر سکتے ہیں سلیکشن اور یہاں سے بھی آپ سلیکٹ کر سکتے ہیں کہ پہلے سے ہی آپ پیج کی تیاری کر لیں کہ وہ آپ کو میسج دے ہی نا ایکشن آفٹر کیو کمپلیشن کے کیا کرے اور سیٹ پرائیورٹی کا مجھے آئیڈیا نہیں تھا شاید وہ یہ ہے کہ کون سی فائل پہلے اپلوڈ کرے پروسیس کیو دوبارہ اسی جگہ پہ آ گیا میں انٹر پریس کروں گا پہلے خالی نارمل کہہ رہا تھا کنیکٹنگ کہہ رہا ہے اب میں ڈاؤن کر یہ دیکھیں ڈی ٹھیک ہے اس سے نیچے یہ آپ کو بتا رہے کہ کتنی اسپیڈ سے جو ہے وہ ڈاؤن لوڈنگ ہو رہی سوری اپلوڈنگ ہو رہی ہے اور شروع میں اس نے بتایا کہ الیپس ٹائم وہ ہوتا ہے جتنا آپ کو اس کو لگائے ہوئے اپلوڈنگ کرتے ہوئے ہو گیا ہو اور لیفٹ ہوتا ہے کہ کتنا ریمیننگ ہے deep forward backslash backslash backslash backslash podcasts podcasts podcasts net and and there's Facebook Facebook podcast podcast dash dash greater slash slash public underline HTML 95 comma comma 821 یہ یہ دیکھیں فائل دی پھر اس اس کے نیچے کا time colon colon colon colon left left 4.2% 41 جو ہے منٹ رہتے ہیں اور ایک منٹ ہوا ہے ایک منٹ سم سیکنڈز ہوئے ہیں اس کو لگائے ہوئے پھر نیچے N V D A N V D A with Urdu description ہے اور اس کے نیچے اس کا ٹائم لکھا ہے تو یہ اس طرح جو ہے یہ اپلوڈنگ ہوتی ہے اور نیچے ٹائم شو ہوتا ہے ہر فائل کے نیچے اس کا ٹائم اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جب ہم یو آر ایل کاپی کرتے ہیں تو اس کو کیسے ہم ایڈٹ کرتے ہیں نوٹ پیڈ کھولوں گا آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے کاپی کیا تھا ایک لنک جو میرے کلپ بورڈ پر موجود ہوگا کنٹرول بی سے پیسٹ کروں گا FTP colon slash slash 839,870,047 at ftp.windservice.web dash pages dot info slash public underline html slash website percent 20 development percent 20 by percent 20 numere percent 20 edges dot zip اب یہ ایز اٹ از میں یہ لنک نہیں دے سکتا کیونکہ ایز اٹ از دوں گا تو وہ ایف ٹی پی ایکسیس ہوگی اور وہ شاید فور ہنڈریڈ فور ایرر یا ریسٹرکٹیڈ لنک کا ایرر دے کے یہ فائل جو ہے نا ریسٹرکٹیڈ ہے تو اس کے لیے ہاں۔ میں ہوم یعنی اس لائن کے شروع میں چلا گیا ہوں ایف ٹی پی اس کو میں نے ڈیلیٹ کرنا ہے اور آگے یہ یہ U eight eight three nine seven seven zero zero جو ہے میرا یوزر نیم تھا eight eight F T P dot آگے یہ جو ہے میرا ہوسٹ نیم تھا تو مجھے جو ہے یہ چیزیں ڈیلیٹ کرنی ہے یعنی کہ اپنی ویب سائٹ کا نام اور اس کے بعد پھر فائل کا ایڈریس دینا ہے تو یہ ایف ٹی پی اور یوزر نیم ایٹ اس کو میں نے ڈیلیٹ کرنا ہے چونکہ میری ویب سائٹ کا نام میرے آدھا ہوسٹ نیم بھی ہے ہوسٹ نیم میرا تھا F T P dot blind service dot web dash pages dot info اور میری ویب سائٹ کا نام ہے blind service dot web dash pages dot info تو میں نے اپنے ہوسٹ نیم تک آیا ہوں ایف ٹی پی تک ایف ٹی پی کے بعد بلائنڈ سروس تک بلائنڈ سروس سے پہلے جتنا کچھ لکھا ہے یہاں وہ میں ڈیلیٹ کر دوں گا شفٹ ہوم سے سلیکٹ کیا اس کو میں اب ڈیلیٹ کی اب یہ صرف پہلا لفظ بلائنڈ سرویس ہے تو میں ایچ ٹی ٹی پی یہاں لکھوں گا H T T P colon slash slash اب میں فائل ٹرانسفر پروٹوکول یوز نہیں کر رہا hyper text transfer protocol use کر رہا ہوں جس کی وجہ سے اب یہ فائل ریسٹرکشن کا ایرر نہیں دے گا آگے بھی ایک چیز ریموو کرنی ہے میں آپ کو دکھاتا ہوں رائٹ ایرو e um, سے میں جا رہا ہوں سلیش یہاں میری ویب سائٹ کا ایڈریس ختم ہوا آگے لکھا ہے public H T M L back slash اور پھر uh, اس کا لکھا ہے فائل کا اب یہ میں اس پبلک بیک سلیش نہیں ہے یہ فارورڈ ہے ڈیلیٹ کر دیا اب ایک انفو کے بعد ایک سلیش میں نے رہنے دی ہے اور آگے پھر آگے پھر وہ ہے ویب سائٹ پر پرسینٹ وہ جو سائٹ کا سوری پوڈ کاسٹ کا جو نام تھا وہ لکھا ہوا ہے تو اب میں آپ کو ڈاؤنر کر کے یہ لنک سنواتا ہوں کہ یہ کیا ہے اب یہ جو لنک ہے میں یہ کاپی کر کے جس کو بھی دوں وہ ڈائریکٹ لنک سے ڈاؤن لوڈ کر سکتا ہے اسے فائل ضلع یوز کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور اگر میں اپنی اپنی ویب سائٹ پر لنک رکھنا چاہتا ہوں کہ لوگ میری ویب سائٹ پہ آئیں اور فائل ڈاؤن لوڈ کریں تو وہ میں اس لنک کو وہاں پر اپنے جس طرح اگر آپ نے ورڈ پریس انسٹال کیا ہے تو ورڈ پریس کی ایک نیو پوسٹ کریٹ کروں گا اور اس میں ٹائٹل دوں گا کہ ویب سائٹ ڈیولپمنٹ ٹوٹوریل اور نیچے کانٹینٹ میں لکھوں گا کہ download from the following link اور یہ لنک پیسٹ کر دوں گا اور پھر یہاں پر کلک کر کے لوگ اس کو ڈاؤن لوڈ کریں گے تو آپ اس طرح کر سکتے ہیں یا اگر آپ کو کوڈنگ آتی ہے تو کوڈنگ میں جو اینکر ٹیگ ہوتا ہے اس کے بعد آپ ریفرنس میں یہ والا لنک دیں گے تو پھر ڈاؤن لوڈنگ اس پہ کلک کرنے سے اسٹارٹ ہو جائے گی تو یہ میرا پوڈ کاسٹ تھا فائل ضلع سے ریلیٹڈ جو میں نے آپ کو دکھایا کہ فائل ضلع سے ہم اپلوڈنگ کیسے کرتے ہیں اور اگر کسی نے ہمیں یوزر بنا مطلب یوزر ہم کسی ویب سائٹ کے ہوں اور وہ ایف ٹی پی سے ڈاؤن لوڈنگ یوزرس کو کہتی ہو کہ ایف ٹی پی سے ڈاؤن لوڈنگ کریں تو ایف ٹی پی سے ڈاؤن لوڈنگ کیسے کرتے ہیں ایف ٹی پی کلائنٹ سے فائل ضلع کے ساتھ میں نے وہ بھی آپ کو دکھایا اور میں نے آپ کو یہ بھی دکھایا کہ آپ نے ریموٹ سائٹ اور لوکل سائٹ میں جو کانٹیکٹ ہے وہ آپ کو کیسے پتہ لگے گا کہ کتنی اسپیڈ سے جا رہا ہے اور کانٹیکٹ آیا کہ اسٹیبلش ہوا ہے یا نہیں اور اگر ہوا ہے تو فنش بھی ہوا ہے یا نہیں تو یہ میرا پوڈ کاسٹ تھا فائل ضلع سے ریلیٹڈ اور یہ جنرلی تمام ان لوگوں کی ہیلپ کر سکتا ہے جو ایسی ویب سائٹ سے ڈاؤن لوڈ کرنا چاہتے ہیں جو ایف ٹی پی سے ڈاؤن لوڈنگ کا کہتی ہے یا وہ لوگ جو اپنی ویب سائٹس جو آپ کے ویب سائٹ ڈیولپرز بن چکے ہیں وہ اپنی سائٹ پر فائلز اپلوڈ کرنا چاہتے ہیں تو وہ اس طریقے سے بھی فائل اپلوڈ کر سکتے ہیں آئی ہوپ کہ آپ کو اس ٹوٹوریل میں بھی کچھ لرن کرنے کو ملا ہوگا اور اگین جاتے جاتے میں یہی کہوں گا کہ فیڈ بیک از مینڈیٹری اور آپ کو فیڈ بیک دینا ہے W W W dot Umair Ijaz dot T K جو میری اصل ویب سائٹ ہے یہ جو بلائنڈ سروس والی ہے یہ تو میں نے ویسے پوڈ کاسٹ ریکارڈنگ کے لیے کہ میں آپ کو دکھاؤں کہ کیسے پوڈ کاسٹ ہم newly website from scratches یعنی شروع سے کیسے اس پہ چیزیں اپلوڈ کرتے ہیں ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں اس مقصد کے لیے بنائی ہے لیکن میری اصل ویب سائٹ ہے عمیر اجاز ڈاٹ ٹی کے اور آپ اس ویب سائٹ پر جا کر فیڈ بیک کا لنک لیجیے گا نیم کامنٹ اور ای میل ایڈریس پٹ کیجیے گا ان ریلیٹیو جو رسپیکٹیو ایڈٹ باکسز ہیں اور انٹر کیجیے گا نیچے سبمٹ بٹن پہ اور مجھے آپ کا فیڈ بیک مل جائے گا مزید کسی پوڈ کاسٹ کی ریکویسٹ ہو وہ بھی آپ بیچ سکتے ہیں اور جو آپ کے کامنٹس ہوں وہ بھی آپ مجھے اس طرح ارسال کر سکتے ہیں اور اگر آپ کو ڈاؤن لوڈنگ میں کوئی دشواری ہو تو وہ بھی آپ مجھے بتا سکتے ہیں اور اگر آپ میرے مزید پوڈ کاسٹ ڈاؤن لوڈ کرنا چاہتے ہیں تو آپ اسی ویب سائٹ کے ڈفرینٹ لنکس کو ایکسپلور کر سکتے ہیں تب تک کے لیے اللہ حافظ